آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نقئی نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھیانوے